سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی کوئی نماز نہیں حدیث نمبر پندرہ سو انہتر مسند احمد